سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے ابو العباس نابینا شاعر نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تو دشمن کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا آخر آپ نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ ہم واپس ہو جائیں گے مسلمانوں کے لیے ناکام لوٹنا بڑا شاق گزرا انہوں نے کہا کہ واہ بغیر فتح کے ہم واپس چلے جائیں راوی نے ایک مرتبہ نذہب کے بجائے نقفل کا لفظ استعمال کیا یعنی ہم لوٹ جائیں اور طائف کو فتح نہ کریں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر صبح سویرے میدان میں جنگ کے لیے آ جاؤ صحابہ صبح سویرے ہی آ گئے لیکن ان کی بڑی تعداد زخمی ہو گئی اب پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ ہم کل واپس چلیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے بہت پسند کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس پڑے اور سفیان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے بیان کیا کہ حمیدی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے یہ پوری خبر بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو پچیس